حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عرفات میں اس جگہ پر وقوف کیا ہے اور عرفات سارے کا سارا جائے وقوف ہے میں نے مزدلفہ میں اس جگہ پر وقوف کیا ہے اور مزدلفہ سارا ہی جائے وقوف ہے اور میں نے اس جگہ قربانی کی ہے اور مینا سب ہی قربان کا ہے بس تم اپنے اپنے پڑاؤ پر قربانیاں کرو سننے ابو داود حدیث نمبر 1936